لہٰذا اے پیغمبر تم اللہ کے راستے میں جنگ کرو تم پر اپنے سوا کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے ہاں مومنوں کو ترغیب دیتے رہو کچھ بعید نہیں کہ اللہ کافروں کی جنگ کا زور توڑ دے اور اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست ہے اور اس کی سزا بڑی سخت